بڑائی اور فخر نہیں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بد اعمال کرنے والوں کو ان کے انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے جس اللہ نے اے نبی آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والے ہیں کہہ دیجئے کہ آپ کا رب اسے بھی بخوبی جانتے ہیں جو ہدایت لایا ہے اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہے آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اے نبی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئیں آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اللہ ہی کا چہرہ اللہ ہی کے لیے فرمان روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے پرہیزگاروں پر انعامات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت اور آخرت کی نعمت صرف انہی کو ملے گی جن کے دل خوف رب سے بھرے ہوئے ہوں اور دنیا کی زندگی توازو فروتنی آجزی اور اخلاق کے ساتھ گزار دیں کسی پر اپنے آپ کی اونچائی اور بڑائی نہ سمجھیں ادھر ادھر فساد نہ پھیلائیں سرکشی اور برائی نہ کریں کسی کا مال ناحق نہ ماریں رب کی زمین پر رب کی نافرمانیاں نہ کریں تفسیر تبری میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس کی جوتی کا تسمہ اپنے ساتھی کے جوتی کے تسمے سے اچھا ہو تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ فخر و غرور کریں اور اگر صرف بطور زیبائش کے چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میری تو یہ خواہش رہتی ہے کہ میری چادر بھی اچھی ہو میری جوتی بھی اچھی ہو تو کیا یہ بھی تکبر ہے رسول اللہ نے فرمایا نہیں یہ تو خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور وہ جمال یعنی خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں پھر فرمایا جو ہمارے پاس نیکی لائے گا وہ بہت سی نیکیوں کا ثواب پائے گا یہ مقام فضل ہے اور برائی کا بدلہ صرف اسی کے مطابق سزا ہے یہ مقام عادل ہے اور نمل کی آیت نمبر نوت میں اللہ نے فرمایا یعنی جو کوئی برائی لے کر آئے گا وہ اوندھے منہ آگ میں جائے گا تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے روز محشر اتباع انبیاء علیہ السلام کا سوال اور لوگوں کی حالت اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ رسالت کی تبلیغ کرتے رہیں لوگوں کو کلام الہی سناتے رہیں رب تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی طرف واپس لے جانے والے ہیں اور وہاں نبوت کی بابت پرسش ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ نے سور آراف کی آیت نمبر چھ میں فرمایا فلنس الدین ارسل علیہم ولنس المرسلین یعنی امتوں سے اور رسولوں سے سب سے ہم دریات فرمائیں گے اور آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے رسولوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا اور آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا معاد سے مراد جنت بھی ہو سکتی ہے موت بھی ہو سکتی ہے دوبارہ کی زندگی بھی ہو سکتی ہے کہ دوبارہ جئیں اور داخل جنت ہو صحیح بخاری میں ہے کہ اس سے مراد مکہ ہے اور ابن جری طبری میں امام مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد مکہ معظمہ ہے جو آپ کی جائے پیدائش تھی دحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے ابھی جحفہ ہی میں تھے جو آپ کے دل میں مکہ کا شوق پیدا ہوا پس یہ آیت اتری اور آپ سے وعدہ ہوا کہ واپس مکے میں پہنچائے جائیں گے اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہو حالانکہ پوری سورہ مکی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد اس سے بیت المقدس ہے شاید اس کہنے والے کی غرض اس سے بھی قیامت ہے اس لیے کہ بیت المقدس ہی محشر کی زمین ہے ان تمام اقوال میں جمع کی صورت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کبھی تو اس کی تفسیر کی رسول اللہ کے مکے کی طرف لوٹنے سے جو فتح مکہ سے پوری ہوئی اور یہ رسول اللہ کی عمر کے پورا ہونے کی ایک زبردست علامت تھی جیسے کہ آپ نے سورہ ادا جا نصر اللہ والفتح کی تفسیر میں فرمایا ہے جس کی عمر رضی اللہ نے بھی موافقت کی تھی اور فرمایا تھا کہ اے ابن عباس جو بات آپ جانتے ہیں وہی میں بھی جانتا ہوں یہی وجہ ہے کہ انہی سے اس آیت سے جہاں مکہ مروی ہے وہاں رسول اللہ کا انتقال بھی مروی ہے اور کبھی قیامت سے تفسیر کی کیونکہ موت کے بعد قیامت ہے اور کبھی جنت سے تفسیر کی جو آپ کا ٹھکانہ ہے اور آپ کی تبلیغ رسالت کا بدلہ ہے کہ آپ نے جنوں انس کو اللہ کے دین کی دعوت دی اور رسول اللہ تمام مخلوق سے زیادہ کامل زیادہ فصیح اور زیادہ افضل تھے پھر فرمایا کہ اپنے مخالفین سے اور جھٹلانے والوں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم میں سے ہدایت والوں کو اور گمراہی والوں کو اللہ بخوبی جانتے ہیں تم دیکھ لو گے کہ کسے انجام کی بہتری ملتی ہے اور دنیا اور آخرت میں بہتری اور بھلائی کس کے حصے میں آتی ہے پھر اپنی ایک اور زبردست نعمت بیان فرماتے ہیں کہ وہی کے اترنے سے پہلے اے نبی آپ کو کبھی یہ خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ پر کتاب اللہ نازل ہوگی یہ تو آپ پر اور تمام مخلوق پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہوئی کہ اللہ نے آپ پر اپنی پاک اور افضل کتاب نازل فرمائی اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے بلکہ ان سے الگ رہنا چاہیے ان سے بیزاری ظاہر کر دینی چاہیے اور ان سے مخالفت کا اعلان کر دینا چاہیے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اتری ہوئی آیتوں سے یہ لوگ کہیں آپ کو اے نبی روک نہ دیں یعنی یہ جو آپ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ کی تابے داری سے روکتے ہیں تو آپ اس سے اثر پذیر نہ ہونا اپنے کام پر لگے رہنا اللہ آپ کے کلمے کو پورا کرنے والے ہیں آپ کے دین کی تائید کرنے والے ہیں آپ کی رسالت کو غالب کرنے والے ہیں تمام دینوں پر آپ کے دین کو اونچا کرنے والے ہیں آپ اپنے رب کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے جو اللہ اکیلے ہیں اور جن کا کوئی شریک نہیں آپ کو نہیں چاہیے کہ مشرکوں کا ساتھ دیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریے عبادت کے لائق اللہ ہی ہے الوحیت کے قابل اللہ ہی کی عظیم الشان ذات ہے وہی دائم ہے اور باقی ہے زندہ ہے اور قائم ہے تمام مخلوق مر جائے گی اور اللہ تعالیٰ موت سے دور ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سور الرحمن کی آیت نمبر چھبیس اور ستائیس میں فرمایا من علیہ فن و اب کا وجہ علیہ والاکرام جو بھی اس پر ہے سب فانی ہے اور آپ کے رب کا چہرہ ہی اے نبی باقی رہ جائے گا جو جلالت و کرامت والا ہے وجہ سے مراد ذات ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ سچا کلمہ لبید شاعر کا ہے جو اس نے کہا ہے اللہ شعی اللہ اللہ باطل یاد رکھو تعالیٰ کے سوا سب کچھ باطل ہے یعنی فنا ہوگا مجاہد و ثوری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ہر چیز باطل ہے مگر وہ کام جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیے جائیں ان کا ثواب رہ جاتا ہے شاعروں کے شعروں میں بھی وجہ کا لفظ اس مطلب کے لیے استعمال کیا گیا ہے ملاحظہ ہو استغفر اللہ لست رب العباد الیہ الوجہ والعمل میں اللہ تعالیٰ سے جو تمام بندوں کے رب ہیں جس کی طرح توجہ اور قصد ہے جس کے لیے عمل ہیں اپنے تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جنہیں میں شمار بھی نہیں کر سکتا یہ قول پہلے قول کے خلاف نہیں یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ انسان کے تمام اعمال اکارت ہیں صرف انہی نیکیوں کے بدلے کا مستحق ہے جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہوں اور پہلے قول کا مطلب بھی بالکل صحیح ہے کہ سب متنفس فانی اور زائل ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو فنا اور زوال سے بالت ہے وہی اول و آخر ہے ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ تھے اور ہر چیز کے بعد وہی رہ جائیں گے مروی ہے کہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہتے تھے تو جنگل میں کسی کھنڈر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور دردناک آواز سے کہتے کہ اس کے بانی یعنی رہنے والے اس کے آباد کار کہاں خود جواب میں یہی آیت پڑھتے حکم اور ملک اور ملکیت اللہ ہی کی ہے مالک کو متصرف وہی ہے اللہ ہی کے حکم و احکام کو کوئی رد نہیں کر سکتا روز جزا میں سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ سب کو ان کی ریکیوں بدیوں کا بدلہ دیں گے نیک کو نیک بدلہ اور برے کو بری سزا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ با کمال اور حسین چہرے کا دیدار کرنے والے ہیں